السلام علیکم میں آپ سب کو آج کے ڈسکریٹ میتھمیٹکس کے لیکچر میں خوش آمدید کہتا ہوں آج ہم ایک نیا ٹاپک شروع کرنے والے ہیں جس میں ہم الگوریدمس کے کریکٹنیس کے بارے میں بات کریں گے ہم نے ڈسکریٹ میتھمیٹکس کے کافی سارے لیکچر کر لیے ہیں اور میرا خیال ہے we are well way through over course now آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب بالکل شروع کیا تھا ہم نے لیکچر اپنا ڈسکریٹ میتھمیٹکس کے کورس کو شروع کیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈسکریٹ میتھمیٹکس کیا ہوتا ہے اور اس میں ٹاپکس جو ہیں they will be also discrete in nature آپ کے آپ کے ٹاپکس جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ they will not be relating to each other میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے پاس آپشن ہوتی ہے کہ کسی ٹاپک کو ایز کمپیئر ٹو کیلکولس ہم یہ کر سکتے ہیں ڈسکریٹ میتھمیٹکس میں کہ کسی ٹاپک کو اپنے چوائس کے اوپر پہلے پڑھائیں اور کس کو بعد میں پڑھائیں مثلاً ہم نے لاجک کو پہلے پڑھایا تھا اور اس کے بعد ہم نے سیٹ تھیوری کرائی تھی it was possible for to teach set theory first and then teach logic اس طریقے سے ڈسکریٹ میتھمیٹکس میں یہ ڈسٹنکشن آپ کو بالکل کلیئر ہوگی اچھا جیسے میں نے کہا کہ شروع کے لیکچرز میں ہم نے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈسکریٹ میتھمیٹکس کیا ہوتا ہے اور اب جبکہ ہم نے ڈسکریٹ میتھمیٹکس کے کورس کا کافی سارا حصہ کر لیا ہے کور کر لیا ہے تو I am sure it's very clear to you now that what is discrete mathematics اچھا آج ہم جو ٹاپک شروع کرنے لگے ہیں اٹس اے نیو ٹاپک لیکن اس کو بھی آپ پچھلے لیکچرز کے ساتھ پچھلے ٹاپکس کے ساتھ ریلیٹ کر سکیں گے ہم نے اگلے دو لیکچرز میں آج کے لیکچر میں اور اس کے بعد اگلا جو ہمارا لیکچر ہوگا اس میں ہم نے کرنا ہی ہوگا کہ الگوریدمس کی کریکٹنیس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کرنا ہوگا آپ کو یاد ہے کہ ہم نے پہلے میتھمیٹیکل انڈکشن کا کیا تھا ایک کچھ لیکچرز کیے تھے میتھمیٹیکل انڈکشن پہ تو میتھمیٹیکل انڈکشن میں بھی ہم کسی ریزلٹ کی کریکٹنیس کے بارے میں ہم ڈسائڈ کرتے ہیں پھر اس کے بعد میتھڈز آف پروف ہم نے کیے تھے اور بیسیکلی وہ آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں میتھڈز فار پروونگ اسٹیٹمنٹس ہمارے پاس ڈفرنٹ میتھڈس آف پروف تھے جن کو ہم نے کیا تھا اچھا اب ہم جو میتھڈ ڈسکس کر رہے ہیں بیسیکلی اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ کوئی الگوریدم ہمارا جو ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں تو سب سے پہلے الگوریدم کی وٹ از الگوریدم شروع ہم یہاں سے کرتے ہیں کہ algorithm what is mean what do we mean by algorithm اس لفظ الگوریدم کی ایک ہسٹوریکل ریزننگ uh, ہے آپ نے الخوارزمی کا نام سنا ہوگا he was a very famous mathematician in ninth century اس کا پورا نام تھا ابو جعفر محمد ابن موسا الخوارزمی الخوارزمی نے میتھمیٹکس کی بہت سی کتابیں لکھی اور اس کی چند کتابیں جو ہیں بہت مشہور ہوئیں اور these books play a very important role in renaissance of western civilization اس کی کتابوں کے ایکسٹینسولی ٹرانسلیشنس کیے گئے ابو الخوارزمی کی کتابوں کے اور ڈفرینٹ ناموں کے ساتھ کئی لوگوں نے اس کے ڈفرینٹ لینگویجز میں ڈفرینٹ ناموں کے ساتھ اس کے ترجمے کیے اور جو زیادہ ترجمے کیے جاتے تھے اس میں روایت کے مطابق اس وقت کی وہ لکھتے تھے سو سیڈ الخوارزمی الخوارزمی نے یہ کہا کتاب کا ٹائٹل اس طرح شروع ہوتا تھا الخوارزمی نے اس طرح کہا تو لیٹن میں اگر ٹرانسلیٹ کریں گے تو بنے گا ڈکسید الخوارزمی کو وہ صحیح طریقے سے پروناؤنس نہیں کرتے تھے بلکہ کہتے تھے الگورزمی تو ڈکسید کا مطلب ہے سو سیڈ الخوارزمی اب یہ لفظ جو ہے یہ ان وے الگورزمی جو ہے وہ فارم ہو گیا الگوریدم میں الگوریدم بیسیکلی کسی بھی ایکشن کو پرفارم کرنے کے لیے اسٹیپ بائی اسٹیپ میتھڈ کو ہم کہتے ہیں میتھمیٹکس کے علاوہ ہم میتھمیٹکس اور کمپیوٹر سائنس کے علاوہ ہم ریئل لائف سے بھی اس کی ایگزامپلس لے سکتے ہیں مثال کے طور پہ جب کوئی فوڈ پریپریشن کی ریسیپی آپ بناتے ہیں تو اس کے لیے اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ ایک پروسیس بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ نے یہ ریسیپی بتانی ہے تو بھی بیسیکلی آپ ایک اس کا ایلگوریدم ڈسکرائب کر رہے ہوتے ہیں یا اگر آپ کسی اکوپمنٹ کو اسمبل کرنا چاہتے ہیں let's if you want to assemble your computer تو آپ کو جب کمپیوٹر خریدیں گے تو وہ علیحدہ علیحدہ پارٹس میں کی بورڈ علیحدہ ملے گا ایٹسیکٹرا ملے گا اور ساتھ ہی اس کے پاس ایک انسٹرکشنس کی آئے گی بکلیٹ آئے گی جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ اس پارٹ کو اس طریقے سے اس کو آپ نے اسمبل کرنا ہے تو وہ بھی آپ ایک طرح کا آپ کو الگوریدم بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے اپنے کمپیوٹر کو اسمبل کرنا ہے الخوارزمی کی جو کتابیں سب سے زیادہ مشہور ہوئیں اور جنہوں نے ریولیوشنائز کیا میتھمیٹکس کو اس میں سب سے جو امپورٹنٹ کی جا سکتی ہیں وہ کتابیں تھیں جس میں اس نے الخوارزمی نے انڈو عربک نیومرلس کو انٹروڈیوس کیا آپ کو پتا ہوگا کہ آج کل ہم جو نمبرز استعمال کرتے ہیں جنہیں ہم decimal place value number system کہتے ہیں یہ پہلے نہیں تھا پہلے رومن نمبرز استعمال کیے جاتے تھے رومن نمبرز میں آپ کے پاس ون لکھنے کے لیے آپ سیدھی لائن لگاتے ہیں ٹو لکھنے کے لیے دو سیدھی لائنیں لگاتے ہیں اسی طرح تھری لکھنے کے لیے تین سیدھی لائنیں لگاتے ہیں اور اگر فائیو لکھنا ہو تو وی کی شکل آپ بناتے ہیں یہ سارے کے سارے آپ نے رومل نمبرز جو ہیں نیومرل جو آپ کو پتا ہوں گے اس میں ایکس کے لیے آپ ٹین کے لیے آپ ایکس لکھ دیتے ہیں اور اگر نائن لکھنا ہو تو ون ایکس لکھ دیں گے یعنی ون کو اگر ایکس سے پہلے لکھیں گے تو اٹ ول بیکم نائن اس طریقے سے تو یہ نمبر جو تھا یہ طریقہ جو تھا رومن نیومرلس کا یہ اٹ واز رادر کمبسم آپ اس میں ایڈیشن کرنا چاہتے ہیں کسی بڑے نمبر کو لکھنا چاہتے ہیں ملٹیپلائی کرنا چاہتے ہیں it was very very difficult al Khwarizmi نے یہ انڈو عربک نمبرس کو انٹروڈیوس کیا جس میں پہلی دفعہ زیرو کا آئیڈیا بھی آ گیا اور پھر پلیس ویلیو کا ایک آئیڈیا آ گیا کہ آپ نے پہلی ڈیجٹ جو ہے وہ ونس کی ہوگی دوسری ڈیجٹ جو ہوگی وہ ٹینس کی ہوگی تیسری ڈیجٹ جو ہوگی وہ ہنڈریڈس کی ہوگی ایٹسٹرا اور نمبرس کو لکھنا بڑا آسان ہو گیا پھر نمبرس کو ملٹیپلائی کرنا نمبرس کو ایڈ کرنا ریشوز معلوم کرنا اور بہت سی میتھمیٹیکل کیلکولیشنس بڑی آسان ہو گئیں یوزنگ دیز نمبرس اور اس نے اپنی کتاب میں یہ سارے کے سارے میتھڈز ڈسکرائب کیے تھے یہ سارے کے سارے اس نے الگوریدمز بتائے ہوئے تھے کہ اس طرح آپ نے نمبرس کو ملٹیپلائی کرنا ہے کس طرح ڈیوائڈ کرنا ہے ریشوز کس طرح معلوم کرنی ہے اور انہیریٹنس کے پرابلمس وراثت کے پرابلمس جو ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے سالو کرنے ہیں تو یہ سارے کے سارے جو الگوریدمس تھے یہ بڑے انہوں نے میتھمیٹکس کو ایک طرح سے ریولیوشنائز کر دیا اچھا الگوریدم کو آپ کمپیوٹر پروگرام کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں کمپیوٹر پروگرام میں بھی آپ کے پاس سیٹ آف انسٹرکشنز ہوتی ہیں اور جب آپ پروگرام لکھتے ہیں you have some objective or set of instruction آپ کا آپ یوز کرتے ہیں فار اچیونگ دیٹ آبجیکٹو اب لیکن جب آپ کمپیوٹر پروگرام کی بات کرتے ہیں تو نارملی آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی لینگویج ہوتی ہے آپ پروگرام کو کسی لینگویج میں لکھیں گے may be you will write you program in C or C plus plus or whatever Java میں لکھیں گے کسی لینگویج میں لکھیں گے الگوریدم ریلیٹیولی زیادہ جرنل ٹرم ہے ہم جب الگوریدم کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی لینگویج کا کنسپٹ ایسا سچ نہیں ہوتا ہم نے صرف ایک پروسیس بتانا ہوتا ہے کہ اس طریقے سے ہم کریں گے اچھا جب الگوریدم کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے تو ہماری کچھ ایک کہہ دیں کہ کنونشنز بن چکی ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ ہم الگوریزم کو کوئی نہ کوئی نام دے دیتے ہیں جو چند الگوریزم ہم نے اسٹڈی کرنے ہیں ہمارے اگلے دو لیکچرز میں آج کے لیکچر میں اور اگلے لیکچر میں اس میں ہم نے ملٹیپلیکیشن کا الگوریزم اسٹڈی کرنا ہے اور ڈویژن کا الگوریزم اسٹڈی کرنا ہے تو اس طرح کے الگوریزم کو ہم نام دے دیں گے ملٹیپلیکیشن کو بڑی کنوینئنٹلی ہم کہہ سکتے ہیں ملٹیپلیکیشن الگوریزم ڈویژن کے الگوریزم کو ہم بڑی کنوینئنٹلی کہہ دیتے ہیں کہ ڈویژن کا الگوریزم تو جب الگوریدم کو ڈسکرائب کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم کوئی نہ کوئی اس کو نام دیتے ہیں نام دینے کے بعد ہم بریفلی ڈسکرائب کرتے ہیں کہ وہ ایلگوریزم کس طرح کام کرے گا اس کی ایک بریف ڈسکرپشن آ جائے گی اور اس کے بعد ہم ان پٹ ویریبلس دیں گے لیبلڈ بائی ڈیٹا ٹائپ پھر ان تین چیزوں کے بعد پھر ہم ایکچوئل جو باڈی آف دا الگوریدم ہے اس پہ آ جائیں گے باڈی آف دا ایلگردم میں جو اسٹیٹمنٹس آئیں گی ان کو ہم بتا دیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ اسٹیٹمنٹس کو ایکسپلینیٹری کومنٹس کے ساتھ کومنٹس بھی ساتھ ساتھ لکھیں کیونکہ اسٹیٹمنٹ کیا پرفارم کر رہی ہے پھر ایلگردم باڈی کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ساری اسٹیٹمنٹس کو لکھنے کے بعد پھر آخر میں ہم آؤٹ پٹ ویریبلس کے نام بتا دیتے ہیں کہ یہ ہمارے آؤٹ پٹ ویریبلس ہوں گے اور ان کی ڈیٹا ٹائپ بتا دیں گے اور سب سے آخر میں ہم اینڈ اسٹیٹمنٹ دے دیں گے اب جو ہم پہلا الگوریدم ڈسکس کریں گے دیٹ از ڈوین الگوریدم اور ڈوین الگوریدم کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں کوشنٹ ریمائنڈر تھورم آپ کو بتانی بتانا چاہوں گا کیونکہ اس تھیورم کو ہم نے یوز کرنا ہے اپنے ڈوین الگوریدم میں تھیورم بیسیکلی بڑی سمپل تھورم ہے آپ کو اس کا I sure you are familiar with it جب آپ کسی نمبر کو ڈیوائڈ کرتے ہیں کسی دوسرے نمبر کے ساتھ تو ایک آپ کے پاس اس کا ایک انٹیجر پارٹ آ جاتا ہے اور ایک اس کا ریمائنڈر آ جاتا ہے لیٹ سے اگر آپ 21 کو اگر 4 سے ڈیوائڈ کریں گے تو 5 اس کا انٹیجر پارٹ ہو جائے گا اور 1 اس کا ریمائنڈر ہو جائے گا تو بیسیکلی یہ ہماری کوشن ریمائنڈر تھیورم ہے انٹیجر پارٹ کو ہم کوشن کہہ دیتے ہیں اور جو ہمارے پاس باقی بچتا ہے 1 اس کو ہم ریمائنڈر کہہ دیتے ہیں تو 21 کو جب 4 سے ڈیوائڈ کریں گے تو کوشن 5 ہوگا اور ریمائنڈر ہمارے پاس 1 ہوگا تو کوشن جو ہے کوشچن ریمائنڈرم اسی چیز کو اسٹیٹ کرتی ہے کہ جب دو نمبرس کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے تو یو گیٹ اے کوشنٹ اور یو گیٹ اے ریمائنڈر اور ریمائنڈر جو ہے اس کی ویلو زیرو ہو سکتی ہے یا پھر it will be between zero and the number we are dividing with اس سے کم ہوگی یا زیرو کے برابر ہوگی it will lie between that تو ریمائنڈر بٹوینٹ کی اسٹیٹمنٹ اب آپ دیکھیں انٹیجر ڈی کے برابر تو ہو سکتا ہے لیکن ڈی کے برابر نہیں ہوگا ریمائنڈر جو ہے یہ زیرو تو ہو سکتا ہے لیکن ڈیوائزر کے برابر نہیں ہوگا ڈی کے برابر نہیں ہوگا اچھا اب اس کی کوشچن ریمائنڈر تھورم کی کچھ اپلیکیشن کے لیے ہم چند ایگزامپلس کرتے ہیں پہلی ایگزامپل میں ہم این کو 54 کے برابر لیتے ہیں اور 54 کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں بائی uh, 4 اب 54 کو جب 4 سے ڈیوائڈ کریں گے تو we can write it as 4 into thirteen plus two تو اس کا انٹیجر پارٹ ہو گیا 13 اور اس کا جو ریمائنڈر آتا ہے وہ ٹو ہے تو کوشن تھرٹین ہو گیا اس طرح اور ریمائنڈر دو کے برابر آ گیا اگر این کو مائنس ففٹی فور لیں اور ڈی کو فور کے برابر لیں then minus fifty four can be written as four into minus fourteen plus two یعنی اس صورت میں کوشن مائنس فورٹین ہو جائے گا اور ریمائنڈر دو کے برابر آ جائے گا فائنلی اگر ہم تیسری ایگزامپل میں این کو 54 کے برابر لیں اور اس کو ڈیوائڈ کریں 70 سے اب ہمارا ڈیوائزر جو ہے it is greater than the number itself fifty four is equal to seventy into zero plus fifty four اس صورت میں ہمارے پاس کوشن جو ہے زیرو کے برابر ہو گیا اور ریمائنڈر ففٹی فور کے برابر آ گیا اوکے okay, اب ہم ڈوین این ایلگوریدم کو ڈسکرائب کرتے ہیں ہم نے ڈوین این ایلگوریدم میں ہمارے پاس دو نمبرز ہوں گے ایک کو ہم این کہہ دیتے ہیں دوسرے کو ڈی کہہ دیتے ہیں این کو ہم نے ڈیوائڈ کرنا ہوگا ود ڈی اور ہم نے کوشن معلوم کرنا ہے کیو اور ریمائنڈر معلوم کرنا ہے are so that they satisfy the equation ہماری جو equation equal to Q in D plus R اس کو سیٹسفائی کرے ویر آر زیرو is less than or equal to R less than D اب آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ملٹیپلیکیشن جو ہے it can be consider as repeated addition اور ڈویژن جو ہے یہ ریپیٹڈ سپریکشن ہمارے پاس ہے تو ہمارے الگوریدم ہم نے کرنا یہ ہوگا کہ اگر کسی نمبر کو ہم ڈیوائڈ کر رہے ہیں ود سم ادر نمبر تو اس کو اس میں سے ہم مائنس کرتے چلے جائیں گے لیٹ سے اگر ہم 21 ون کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں فور کے ساتھ تو 21 ون میں سے ہم نے فور کو مائنس کرتے چلے جانا ہے ٹوینٹی ون میں سے ہم ایک دفعہ فور کو مائنس کریں گے تو ہمارے پاس سیونٹین ہو جائے گا اب جتنی دفعہ ہم مائنس کر رہے ہیں اس کو بھی ہم نے کاؤنٹ کرتے چلے جانا ہے ایک دفعہ ہم نے مائنس کیا تو ہمارے پاس سیونٹین آ گیا دوسری دفعہ مائنس کیا تو ہمارے پاس تھرٹین آ گیا پھر تیسری دفعہ مائنس کیا تو ہمارے پاس نائن آ گیا پھر چوتھی دفعہ مائنس کیا تو ہمارے پاس فائیو آ گیا اور پھر آخر میں ہم نے پانچویں دفعہ مائنس کیا تو ہمارے پاس ون آ گیا اب یہ ون ہمارا جو ریمائنڈر ہے اس کو ہم ریمائنڈر ہم ختم کر دیں گے because it is not less than D یہاں پہ ہم نے اپنی سپریکشن کو مائنس کرتے چلے جانا ہے مائنس کو مائنس کرنے والے پروسیس کو ہم نے ختم کر دینا ہے جب ہمارا ریمائنڈر جو ہے وہ لیس دین فور ہو جائے گا تو ہم نے اپنے پروسیس کو ختم کر دینا ہے تو میرا خیال ایل ادھر آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا اس ایگزامپل سے کہ ہم نے کیا کیا ہے کہ ٹوینٹی ون میں سے فور کو ہم مائنس کرتے چلے گئے اور کاؤنٹ کیا کہ کتنی دفعہ ہم نے مائنس کیا ہے تو ہم نے پانچ دفعہ مائنس کیا تھا ٹوینٹی ون میں سے تو جو ہمارے پاس ریمائنڈر آیا تھا that became less than D تو جب آپ کا ریمائنڈر لیس دین ڈی ہو جائے تو آپ نے فردر مائنس نہیں کرنا اب آپ نے چونکہ پانچ دفعہ اس کو مائنس کیا تو اس کا مطلب آپ کا کوشچن پانچ ہوگا اور آخر میں آپ کے پاس ریمائنڈر ون آیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ریمائنڈر جو ہے وہ ون ہوگا تو Q will be equal to five and R will be equal to one اب یہی الگوریزم ہمارا جنرل ٹرمز میں ہم نے لینا ہے ہم نے کوئی نمبر ان جنرل این لیں گے اور اس کو ڈی سے ہم ڈیوائڈ کریں گے اور پھر ہم یہ دیکھنا ہوگا کہ what is the quotient and what the remainder اچھا اب جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایلگوریدم کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ہمارے پاس کنوینشن ہے سب سے پہلے اس کا ہم نام لکھیں گے پھر بریفلی ہم بتائیں گے کہ وہ کرتا کیا ہے پھر ایلگوریدم باڈی سے پہلے ہم ان پٹ ویریبلس اور ان کی ٹائپ بتائیں گے اور پھر ایلگردھم کی باڈی میں ہمارے پاس اسٹیٹمنٹس آ جائیں گی جو بھی اسٹیٹمنٹس اس میں آنی ہے اور پھر ایلگردم باڈی کے بعد آؤٹ پٹ ویریبلس آئیں گے اور پھر ہماری اینڈ اسٹیٹمنٹ آ جائے گی یہ سارے کے سارے ہم نے جب ایلگوریدم کو ڈسکرائب کرنا ہے تو یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی ہیں تو let see the division algorithm now سب سے پہلے ہمارے پاس ایلگردم کا نام ہے ڈوین اور ہم نے ڈسکرائب کیا ہوا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے given a non negative integer A and a positive integer D the aim of the algorithm is to find integer Q and R that satisfy the condition A equal to D into Q plus R and zero is less than or equal to R less than D یہ ہمارا ایم یہ ہے پروسیس uh, ہمارا یہ ہوگا this is done by subtracting D repeatedly from A until the result is less than D but is still non negative اچھا جیسے میں نے آپ کو ایگزامپل سے بتایا تھا ہم فور کو مائنس کرتے چلے گئے تھے جب تک کہ وہ ڈی سے کم نہیں ہو گیا ہمارا ریمائنڈر جو ہے وہ ڈی سے فور سے کم نہیں ہو گیا تھا the total number of D's that are subtracted is the quotient Q اور جو کوانٹٹی ہماری جو ہے اے مائنس دین ٹو کیو جو ہمارا ریمائنڈر ہے اس کو ہم آر سے ڈینوٹ کریں گے اوکے okay, تو یہ ہم نے ابھی الگوریدم کا نام بتا دیا ہے اور ڈسکرائب کر دیا ہے کہ what algorithm is actually doing اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان پٹ ویریبلس اور ان کی ٹائپ بتانی ہے پھر الگوریدم کی باڈی کا بتانا ہے کہ اس میں کون کون سی اسٹیٹمنٹس ہیں پھر آؤٹ پٹ ویریبلس کی ٹائپ بتانی ہے اور آخر میں ہماری اینڈ اسٹیٹمنٹ آ جائے گی تو ان پٹ ویریبلس آ جائیں گے اے اور اس کی ٹائپ ہے اے نان نیگیٹو انٹیجر دوسرا ان پٹ ویریبل ہے ڈی اور اس کی ٹائپ ہے اے پوزیٹو انٹیجر ڈی کے اوپر ریسٹرکشن ہے کہ it must be a positive integer zero سے ہم ڈیوائڈ نہیں کریں گے اب الگوریزم باڈی کو ہم شروع کرتے ہیں تو اس میں ہم آر کو ریمائنڈر کو آر بیسیکلی ہمارا ریمائنڈر کو ڈونیٹ کرے گا تو آر کو شروع میں ہم اے کے برابر ہی لے لیتے ہیں جس نمبر کو ہم ڈیوائڈ کر رہے ہیں اور کیو کو ہم زیرو کے برابر لے لیتے ہیں کیو ہمارا کوشنٹ آئے گا اور اٹ ول جیسے جیسے ہم ڈویژن کا پروسیس کرتے چلے جائیں گے اس کی ویلو انکریز کرتی چلی جائے گی ایک دفعہ مائنس کریں گے تو کیو کی ویلو ون ہو جائے گی پھر دوسری دفعہ کریں گے تو کیو کی ویلو ٹو ہو جائے گی اچھا یہ لکھنے کے بعد اس کے ساتھ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ کوشش کریں کہ ان کے ساتھ کمنٹس بھی ایڈ کرتے چلے جائیں repeatedly subtract D from R until a number less than D is obtained add one to D each time D is subtracted تو باقی ہمارا جو باڈی آف ایلگوریدم جو ہے it consist of a while loop while R is greater than equal to D جب تک ہمارا ریمائنڈر جو ہے وہ ڈی سے بڑا ہے یا اس کے برابر ہے you will continue the performing the following statements executing the following statements پہلی اسٹیٹمنٹ ہے R equal to R minus D R میں سے ڈی کو ہم ایک دفعہ مائنس کریں گے اور کوشن کو ہم انکریز کرتے چلے جاتے ہیں پہلے کوشن کی ویلیو زیرو ہے ایک آلٹریشن کے بعد کوشن کی ویلیو ون ہو جائے گی اور اسی طریقے سے اگلی آئٹریشن میں کوشن کی ویلو جو ہے کیو کی ویلیو ٹو ہو جائے گی یہ ہمارا وائلڈ لوپ اینڈ ہو گیا یہاں پہ پھر ہم نے آؤٹ پٹ ویریبلز میں کیو اور آر دونوں کی ویلوز ہمیں چاہیے کوشن چاہیے اور ریمائنڈر چاہیے اور آخر میں اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہم نے اینڈ اسٹیٹمنٹ لکھ دی ہے and algorithm D N it's a very simple algorithm اور میں اس کو پہلے بھی اگزامپل کے ذریعے آپ کو السٹریٹ کر چکا ہوں کہ کس طرح یہ پرفارم کرتا ہے آپ اس کو فردر ایکسپلین کرنے کے لیے ہم ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے کس طریقے سے کام کرتا ہے الٹریشن بائی الٹریشن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ویریبلز ہیں ان کی ویلیوز کیسے چینج ہوتی ہیں تو ہم دو نمبرز لیتے ہیں ایک نمبر 54 ہے جس کو ہم ڈیوائڈ کر رہے ہیں 11 کے ساتھ trace the action of the division algorithm on the input A equal to four and D two پہلے کالم میں ہم نے اپنے ان پٹ اور آؤٹ پٹ ویریبلس کو لیبل کر دیا ہوا ہے اے ڈی آر کیو اور اس کے بعد ہماری جتنی بھی آئٹریشن ہیں ان کو ہم نے لیبل کیا ہوا ہے اگلا کالم زیرو آئٹریشن کو انڈیکیٹ کر رہا ہے اس کے بعد اگلا column first one iteration one کو پھر ایٹریشن ٹو کو پھر ایٹریشن تھری کو اور پھر ایٹریشن فور کو یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے زیرو ایٹریشن کا مطلب ہے کہ ابھی ہم نے کوئی بھی اپنی لوپ میں سے کوئی بھی ہم نے پاس نہیں کیا اسٹیج کے اوپر اے کی ویلو بھی اے کی ویلو بھی 54 ہے ڈی کی ویلو 11 کے برابر ہے یہ values throughout the loop change نہیں ہوں گی ریمائنڈر کو ہم شروع میں پہلی اسٹیٹمنٹ میں ہم نے 54 کے برابر لیا ہے اور کیو کو ہم نے زیرو کے برابر لیا ہے اچھا ہمارا لوپ اس وقت تک پرفارم کرتا رہے گا جب تک کہ آر کی ویلو ڈی سے بڑی ہے آر کی ویلو 54 فور ہے اور ڈی کی ویلو 11 کے برابر ہے آئٹریشن 1 میں ہم آر کی ویلو میں سے ڈی کو مائنس کریں گے یعنی 54 میں سے ہم نے 11 کو مائنس کرنا ہے دس بیکمس 43 اور آر کی ویلو کو ہم نوٹ کر لیتے ہیں اور ایک دفعہ ہم نے چونکہ آر کی ویلو میں سے ڈی کو مائنس کیا ہے تو کیو کی ویلیو ہو جاتی ہے Q plus one previous value اس کی زیرو تھی تو اب یہ ویلیو ہو جائے گی zero plus one that is one پھر سیکنڈ ایٹریشن میں ابھی بھی ہمارے پاس آر کی ویلیو ڈی سے بڑی ہے thirty two is greater than eleven تو ہم نے لوپ کو پھر پرفارم کرنا ہے لوپ کی جتنی بھی اسٹیٹمنٹس ہیں ان کو ہم نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے اب فورٹی تھری میں سے ہم نے الیون کو مائنس کریں گے تو it will become thirty two اور کیو کو اب ہم کر دیں گے one plus one previous value تھی تو کیو کی نئی ویلو ہو جائے گی two again R is still greater than D for of the loop R execute thirty two میں سے پہلے الیون کو ہم مائنس کرتے ہیں دس بیکمس ٹوینٹی ون اور کیو کی ویلو میں ایک اور انکریمنٹ ہو جاتا ہے دس بیکمس تھری اب اسی twenty one is greater than eleven therefore we execute the statement of the loop again twenty one میں سے الیون کو مائنس کریں گے تو دس ول بیکم ٹین اور جب ہم ڈی کو مائنس کر رہے ہیں تو کیو کی ویلو میں ایک انکریمنٹ کرنے کے بعد اٹ بیکمس اچھا تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کیو کی ویلو معلوم کر لی ہے Q is equal to four اور ریمائنڈر ہمارے پاس ٹین کے برابر آیا تو یہ بیسک فنکشن ہے ہمارا کہ کس طریقے سے الگوریدم جو کام کرتا ہے اچھا الگوریدم کو تو میں نے ایکسپلین کر دیا کہ وٹ از این الگوریزم اب ہمارا ایکچوئل ایم یہ ہے کہ اس الگوریدم کی کریکٹنیس کے بارے میں ہم نے ڈیسائڈ کرنا ہے صرف اسی الگوریدم کے بارے نہیں بلکہ ان جنرل ہمارے پاس کس طریقے سے کسی بھی الگوریدم کو ہم چیک کر سکتے ہیں فار کریکٹنیس تو اس کی کریکٹنیس کے بارے میں ریزلٹ بتانے سے پہلے وی نیڈ سم ٹرمینالوجی تو میں آپ کو وہ ٹرمینالوجی انٹروڈیوس کرتا ہوں اچھا ایک تو ہم لفظ انٹروڈیوس کریں گے پریڈیکیٹ کا پریڈیکیٹ انگلش گرامر میں آپ کو پتا ہے کہ ایک لفظ ہے ہمارے پاس ایک سبجیکٹ uh، ہوتا ہے اور ایک پریڈیکیٹ ہوتا ہے جیسے اگر کہا جائے کہ Aslam is a student of virtual university تو Aslam is subject is a student of virtual university یہ ہمارا پریڈیکیٹ ہو گیا تو لاجک میں اسی طریقے سے اگر سبجیکٹ کو ہم نکال دیتے ہیں تو آپ کے پاس جو باقی بچتا ہے اس کو ہم پریڈیکیٹ کہہ سکتے ہیں تو ایگزامپل کے طور پہ consider the sentence Aslam is a student at the virtual university اب اس میں سے اسلم کو ہم نکال دیتے ہیں تو جو باقی ہمارے پاس سینٹینس کا پارٹ بچ گیا ہے اس کو ہم پی سے ڈینوٹ کر دیتے ہیں let P stand for the word is a student at the virtual university اچھا اب اس میں سے ورچوئل یونیورسٹی کو بھی نکال دیا جائے تو باقی پارٹ جو بچے گا ہمارے پاس اس کو ہم کیو سے ڈینوٹ کر دیتے ہیں let Q stand for the words is a student at اب پی اور کیو ان کو ہم کہیں گے پریڈیکیٹ سمبلس اور اگر ہم یہ سینٹینس لکھیں کہ X is a student at the virtual university Aslam کی جگہ ہم نے ایکس لکھ دیا ہے اور یا پھر اگر ہم یہ اسٹیٹمنٹ لکھیں X is a student at Y virtual university کی جگہ ہم نے وائی لکھ دیا ہے تو ان کو ہم ڈینوٹ کر سکیں گے پی ایکس اور کیو ایکس وائی کے ساتھ where X and Y are predicate variables ان کو ہم پریڈیکیٹ ویریبلس کہیں گے پرٹیکولر ایگزامپل میں ایکس ہمارا جو تھا اس کی ویلو کو ہم نے اسلم لیا ہوا تھا اور وائی کی ویلو کو ہم نے ورچوئل یونیورسٹی لیا ہوا تھا تو ایکس کو کسی اور نام کے ساتھ ہم ریپلیس کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے وائی کو ہم کسی اور نام کے ساتھ ریپلیس کر سکتے ہیں اچھا اب آپ یہ بھی چیز خیال رکھیں کہ یہ ویریبل جو ہیں یہ ان کا کوئی نہ کوئی ایک ڈومین ہوگا تو ایکس جب آپ ایکس کی جگہ اسلم کی بجائے آپ کسی اور نام کو لکھ سکتے ہیں مثلا ایکس کی جگہ اسلم کی جگہ آپ آمنا لکھ سکتے ہیں یا زاہد لکھ سکتے ہیں لیکن ایکس کی جگہ آپ لیٹ سے کسی کالج کا نام نہیں لکھ سکتے تو آپ کا ڈومین جو ہے نیمز آف پیپلز ہے ایکس کے لیے آپ کے پاس ڈومین ہے وہ نیمز آف پیپل ہے اور وائی کے لیے آپ کسی یونیورسٹی کا نام لکھیں گے یا کسی انسٹیٹیوشن کا نام لکھیں گے ہمارے پاس وائی کا ڈومین کیا بن جائے گا نیمز آف انسٹیٹیوشنس آپ اس میں اگزامپل میں ہم نے ورچوئل یونیورسٹی لیا تھا ورچوئل یونیورسٹی کی بجائے آپ کسی اور یونیورسٹی یا کسی اور کالج یا کسی اور انسٹیٹیوٹ کا نام لکھ سکتے ہیں تو جتنے بھی ہمارے پاس ویریبلس ہوں گے they will have their own domain تو اب جب ہم کنکریٹ ویلوز اس میں انسرٹ کریں گے تو ہمارے پاس ایک پوری اسٹیٹمنٹ آ جائے گی پراپر اسٹیٹمنٹ اس صورت میں آ جاتی ہے پریڈیکیٹ کی فارمل ڈیفینیشن دیکھ لیں آپ predicate is a sentence that contains a finite number of variables and becomes a statement when specific values are substituted for the variables the domain of a predicate variable is the set of all values that may be substituted in place of the variable جو بھی ہم نے اگزامپل لیا اس میں ایک پی ایکس تھا جس میں ایک اے کی ویریبل آ رہا تھا اور ایک کیو ایکس وائی تھا جس میں دو ویریبلس آ رہے تھے اور ایکس کا ڈومین میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ it is name of the people اور وائی کا ڈومین آپ کو بتا دیا نیمس آف اچھا اب الگوریدم میں ہم نے الگوریدم کو اسٹڈی کرنا ہے تو اس میں آپ کو پتا ہے کہ جب الگوریدم شروع کرتے ہیں تو اس میں ہم ان پٹ ویریبلس دیتے ہیں اور اس کی کچھ یہ کہہ لیں کہ پری کنڈیشنز ہوتی ہیں الگوریدم کی ہم دو ویریبلس جیسے ڈویژن کے الگوریدم میں ہم نے دو ویریبلس دیے تھے بوتھ فار پوزیٹو اور ہماری جو آؤٹ پٹ ویریبلز ہیں وہ بھی اس میں ہمارے پاس دو نمبرز آئے تھے تو ہم نے ان پٹ اور آؤٹ پٹ دونوں کو پریڈیکیٹ کی شکل میں ہم نے ایکسپریس کرنا ہے تو جو ہمارا ان پٹ کا ڈویژن والے کیس میں ہم کہیں گے کہ اے اینڈ بی یا جو بھی ان کے لیبلز ہم کرتے ہیں آر ٹو پازیٹیو انٹیجرز اور جو اینڈ پہ ہم چاہتے ہیں کیو اینڈ آر ہمارے پاس دو نمبرز آ جاتے ہیں where they satisfy certain equation ہمارے پاس اکویشن بھی آتی ہے وہ جو ہمارے پاس کوشن ڈیمینڈر تھورم کے ساتھ اکویشن آتی تھی کہ N is equal to D into Q plus R variables کو ان ویریبلس کو اس اکویشن کو سیٹسفائی کرنا چاہیے اب ان کو ہم کہتے ہیں پری کنڈیشنز جو ہم نے پہلی پہلے لوپ سے پہلے ہم جو دیتے ہیں ان پٹ ویریبلس دے رہے ہوتے ہیں وہ پری کنڈیشنز ہی ہیں تو ڈویژن کے الگوریدم میں ہمارے پاس ایک پرٹیکولر پری کنڈیشن ہے کہ ہم دو ویریبلس دیں گے اور ان کی یہ کنڈیشنز ہوں گی تو ان اے وے اس کا پریڈیکیٹ ہم بتا رہے ہوتے ہیں ایک پریڈیکیٹ فارم میں یہ پری کنڈیشنز جو ہیں ایک پریڈیکیٹ کی فارم میں بتائی جائیں گی اور جو آؤٹ پٹ ہم لے رہے ہیں ان کو بھی پریڈیکیٹ کی فارم میں ہم بتائیں گے تو یہ پری کنڈیشنز اور پوسٹ کنڈیشنز کو فارملی ڈیفائن ہم کرتے ہیں اس طرح Consider an algorithm that is designed to produce a certain final state from a given state. Both the initial and final states can be expressed as predicates involving the input and output variables. Often the predicate describing the initial state is called the precondition of the algorithm, and the predicate describing the final state is called postcondition of the guard اچھا ان ڈیفینیشن کو کلیئر کرنے کے لیے وی کنسیڈر فیو ایگزامپلس ہم چند ایگزامپلس لیتے ہیں ایک تو وہی ڈویژن کی ایگزامپل ہے ملٹیپلیکیشن کی ایگزامپل ہے اور ایک اور ہم ایگزامپل لیتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں ہمارے پاس پری کنڈیشن کیا ہیں اور پوسٹ کنڈیشنز ہمارے پاس کیا آ رہی ہیں پہلی ایگزامپل میں ہم دو نمبرز کا پروڈکٹ لے رہے ہیں تو ان پٹ ظاہر ہے کہ they will be two non negative numbers M اور این ہم لے رہے ہیں تو algorithm to compute a product of two non negative integers اس کی پری کنڈیشن یہ ہوگی the input variables M and N are non negative integers اور پوسٹ کنڈیشن ہو جائے گی the output variables output variable اس میں ایک ہمارے پاس آئے گا اور اس کی ویلیو ہوگی ایم انٹو این کے برابر میں گے دو ہم نے لینے انٹیجرس کے طور پہ دونوں کو انٹیجر ہونا چاہیے یہ ہماری پری کنڈیشن ہوگی اور آؤٹ پٹ ویریبل میں ہمارے پاس کوشن اور ریمائنڈر آنے چاہیے which satisfy certain equation the output variable Q and R R pos such then is equal to بیو کی اگلی اگزامپل میں ہمارے پاس ہم ایلگوردم ہے جس میں کہ ایک ون ڈائمینشنل ارے کو ہم سارٹ کریں گے ہمارے پاس ایک one dimensional array of real numbers کی ہے اور اس کو ہم سارٹ کرنا چاہتے ہیں ان ڈسینڈنگ اور اسینڈنگ آرڈر تو پری کنڈیشن میں ہمارے پاس input variables are the put variable A one A two A three is a one dimensional array of real numbers اور the output variable B one B two B N is a one dimensional array of real numbers with same elements as A one A two up to A N but with the property that B I is less than or equal to B J whenever I is less than or equal to جے یعنی آؤٹ پٹ میں بھی ہمارے پاس وہی ارے واپس آ رہی ہے لیکن now in a sorted form okay اب ڈوین ایلگردم کا ہم دوبارہ وزٹ کرتے ہیں for introducing few more terminological term division algorithm میں پہلے ہم پری کنڈیشن لکھیں گے A is a non negative integer and D is a positive integer پھر while R is greater than or equal to ڈی یہ جو ہم نے وائل کے ساتھ کنڈیشن لکھی ہوئی ہے اس کو ہم گارڈ کہیں گے اور اس کے بعد باڈی آف دا لوپ میں ہمارے پاس دو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں پھر اینڈ وائل ہے اور پھر پوسٹ کنڈیشن آ رہی ہے اچھا اب ہم نے لوپ کریکٹنیس آف ایلگوریدم کی بات کرنی ہے اور جس ریزلٹ کو ہم یوز کریں گے for finding the correctness of loop اس کو ہم کہتے ہیں لوپ ان ویریئنٹ تھیئرم اس کو ہم نے یوز کرنا ہے تو اس کی پہلے لوپ کی ہمارے پاس جو فارمل شیپ بنتی ہے اس کو دوبارہ دیکھ لیں the method of loop invariant prove correctness of a loop with respect to certain pre and post condition it is based on the principle of mathematical induction loop میں پہلے precondition of the loop آئے گی پھر وائل کے بعد ایک ہمارے پاس جی آئے گا جس کو ہم گارڈ کہیں گے پچھلی پچھلی اسٹیٹمنٹ میں ہمارے پاس وہ گارڈ تھا آر از گریٹر دین اور اکول ٹو ڈی اور اس کے بعد پھر باڈی آف دا اسٹیٹمنٹس آ جائیں گی اور شرط اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ لوپ سے باہر براؤنچ آؤٹ نہ کرے none contain branching statements that lead outside the loop پھر اینڈ وائل اور پھر postconditions of the loop آ جائیں گے ہمارے پاس اچھا اب ہم نے الگوریدم کی کریکٹنیس کی بات کرنی ہے تو میتھمیٹکس میں جب بھی ہم کوئی بات کرتے ہیں تو پراپرلی اس کو ہم پہلے ڈیفائن کرتے ہیں تو کریکٹنیس کو بھی ہم ڈیفائن کریں گے میتھمیٹیکل ٹرمینالوجی کے طور پہ کہ کریکٹنیس ہم کسے کہیں گے what is correctness of a algorithm تو اس کی کریکٹنیس کی ڈیفینیشن آپ دیکھ لیں a loop is defined as correct with respect to its pre and postconditions if and only if when the algorithm variables satisfy the precondition for the loop and the loop is executed then the algorithm variables satisfy the postconditions of the loop تو کسی بھی لوپ کو ہم کریکٹ اس وقت کہیں گے جب پری کنڈیشن سیٹسفائی ہو رہی ہوں تو لوپ کے ایگزیکشن کے بعد پوسٹ کنڈیشن بھی سیٹسفائی ہو رہی ہوں تو یہ اس کی کریکٹنیس کی فارمل ڈیفینیشن آ گئی اب ہم تھرم کی طرف آتے ہیں ایکچوئل تھرم جس کو ہم کہیں گے loop theorem let loop with guard G be given together with pre and post condition that are predicates in the algorithm variables also let a predicate called the loop invariant be given. If the following four properties are true, then the loop is correct with respect to its pre and post conditions. یہ چار پراپرٹیز ہیں پہلی پراپرٹی ہے basis property the precondition of the loop implies I zero is true before the first iteration of the loop next property ہے inductive property the guard G and the loop invariant I K are both true فارٹیجرو iteration of the loop then I true after iteration of the loop third condition ہے loop the guard becomes false اور فورتھ کنڈیشن ہے correctness of the postcondition least number of iteration after which G is false and I N is true then the value of the guard postcondition of the loop اچھا اب ہم نے اس تھیورم کو جس کو ہم نے اسٹیٹ کیا ہے اس کو ہم نے پروو کرنا ہے تو اس میں ہمارے پاس آئی این جس کو ہم لوپ ان ویریئٹ کہہ رہے ہیں اٹس اےڈیکیٹ اور یہ چار کنڈیشنز کو سیٹسفائی کرتا ہے چاروں کنڈیشنز ہم نے لسٹ کی ہوئی ہیں اب پہلی جو کنڈیشن ہے ہمارا پروف کا میتھڈ جو ہوگا اس تھیورم کے پروف کا method it will be based on mathematical induction اور میتھمیٹیکل انڈکشن میں آپ کو پتا ہے کہ پہلے ہم ایک بیسس کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد انڈکشن کا کرتے ہیں انڈکٹیو اسٹیپ آتا ہے پہلے بیسس کا اسٹیپ آتا ہے اس کے بعد انڈکشن کا اسٹیپ آتا ہے تو پہلے وہی دو اسٹیپس ہیں اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ I N is true for all N greater than equal to zero جس طرح ہم انڈکشن میں کرتے ہیں نا تو پہلے ہم نے اس کو زیرو کے لیے آئی زیرو کو ہم نے دیکھنا ہے از ٹرو اس کا بیسز بناتے ہیں تو وہ تو آلریڈی گیون ہے کنڈیشن ون میں آلریڈی گیون ہے پھر کنڈیشن ٹو میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آئی کے ٹرو ہے تو پھر آئی کے پلس ون بھی ٹرو ہے تو بیسز بھی ہم نے اسٹیبلش کر دیا اور انڈکٹیو اسٹیپ بھی کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ I N is true for all values of N یہ ہم اسٹیبلش کر دیتے ہیں تو ان اسٹیپس کو دیکھیں کہ ہم کس طریقے سے کر رہے ہیں پہلے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ let I n be a predicate that satisfies properties one through four of the loop theorem properties one and two establish that property one اور ٹو ہماری وہ بیسس پراپرٹی اور انڈکشن کی پراپرٹی ہے وہ اسٹیبلش کرتی ہیں کہ for all n greater equal to zero if the loop I iterates n times then I n is true اچھا تو پراپرٹی ون اور ٹو اس چیز کو اسٹیبلش کرتی ہے کہ اگر لوپ کو ہم این ٹائم ٹریٹ کریں گے تو I n will be true اچھا تھرڈ پراپرٹی جو ہے وہ ایونچوئل فالسٹی کی پراپرٹی ہے کہ کسی نہ کسی اسٹیج کے اوپر ہمارا جو گارڈ ہے اٹ ول بیکم فالس وہ جی کنڈیشن ہماری فالس ہو جائے گی اگر یہ کنڈیشن اس میں شامل نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ loop will keep on iterating infinitely تو یہ کنڈیشن اس لیے اس میں رکھی گئی ہے کہ الٹیمیٹلی کسی نہ کسی اسٹیج کے اوپر گارڈ جو ہے یہ فالس ہو جاتا ہے اچھا جس اسٹیج کے اوپر گارڈ فالس ہو جاتا ہے اس کو ہم نوٹ کر لیتے ہیں وہاں پہ این کی ویلو کیا ہے اور پھر ہماری فورتھ کنڈیشن جو ہے وہ ہمیں انڈیکیٹ کرے گی کہ ہمارا جو لوپ ہے اٹ از کریکٹ تو تھرڈ کنڈیشن میں دیکھیں کہ property three indicates that the guard G becomes false after finite number of تو یہ ہم گارنٹی کر رہے ہیں کہ ہمارا جو لوپ ہے it will run only a finite number of times تو وہ فائنائٹ نمبر آف ٹائمس ہم نوٹ کر لیتے ہیں کتنی دفعہ یہ لوپ ایٹریٹ ہوا ہے تو it will follow that I n is true اب پراپرٹی فور کو دیکھیں پراپرٹی فور کو ہم اسٹیٹ کر رہے ہیں if n is the least number of iteration after which G is false I and is true then the values of the algorithm will be as specified in the post condition of the loop اچھا تو فورس کنڈیشن بیسیکلی ایک امپلیکیشن ہے وچ از کنڈیشن کے مطابق وچ امپلیکیشن از ٹرو اب امپلیکیشن میں پی uh, پارٹ تو ٹرو ہے تو اس کا مطلب ہے پی امپلائز کیو میں اگر امپلیکیشن ٹرو ہو اور پی ٹرو ہو تو پھر کیو بھی ٹرو ہو جاتا ہے اب اس میں ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ گارڈ فالس ہو چکا ہے and I n is true اور دیر فور اس کا جو کیو پارٹ ہے اگلا پارٹ جو پی امپلائز کیو میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیو از آلسو ٹرو یہ امپلیکیشن بھی کہ ٹروتھ کے لیے ہم لاجک میں یہ اسٹڈی کر چکے ہیں تو ہم یہ کہیں گے G is false and I n is true then the values of the algorithm variables are as specified in the post condition of the loop تو ہمارے ایلگردم کے ویریبلس کی ویلوز وہی آ گئی ہیں جو کہ پوسٹ کنڈیشن میں ہم نے اسپیسیفائی کی ہوئی ہیں اور یہی ہماری کریکٹنیس کی ریکوائرمنٹ تھی پہلے ہم نے اس سے پہلے ہم نے کریکٹنیس کو ڈیفائن کیا تھا تو اگر پوسٹ کنڈیشنز بھی ویلڈ ہو جائیں اگر ٹرو ہو جائیں تو ہم یہ کہیں گے کہ ہمارا جو الگوریدم ہے دیٹ از ٹرو تو ہم نے دیکھ لیا ہے کہ اگر کوئی بھی الگوریدم ان چار پراپرٹیز کو سیٹسفائی کرے گا then it will be a true algorithm it will be a correct algorithm اچھا آج کا لیکچر میں خیال ہم آج کنکلوڈ کرنے والے ہیں تو it was comparatively different from the previous lectures نے خیال نوٹ کیا ہوگا کہ ہم نے جتنے بھی آج سے پہلے لیکچرز کیے ہیں ان میں ہمارا زیادہ امفیسز جو تھا وہ ایگزامپلس پہ اور ایکسرسائزز پہ تھا آج کے لیکچر میں ہم نے ریلیٹیولی کوئی ایگزامپلز یا ایکسرسائزز نہیں کی اور ہم نے زیادہ تھریٹیکل کیا ہے لیکن یہ تھریٹیکل پارٹ جو ہے اٹس ویری ویری امپورٹنٹ یہ کنسیپٹ جو ہیں یہ آپ کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں کیونکہ یہی کنسیپٹ آپ کو کمپیوٹر سائنس میں بھی یوز کرنے ہوں گے اچھا اب ہم نے تھیورم کو تو اسٹیٹ کر دیا ہے اب اس تھیورم کو ہم نے یوز کرنا ہے for proving correctness of certain algorithms تو ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کی کریکٹنیس کو پروف کرنے کے لیے ہم ایلگوریزم کو اسٹیٹ کریں گے اور ہم یہ نوٹ کریں گے کہ یہ چاروں کنڈیشن جو سیٹسفائی ہو رہی ہیں ہم نے ایک لوپ انویرینٹ ڈیفائن کرنا ہوگا ایلگوریدم کے لحاظ سے ایلگردھم کے لیے ہم نے ایک لوپ انویرینٹ کو ڈیفائن کرنا ہے اور ہم یہ نوٹ کریں گے کہ چاروں کنڈیشنز تھرم کی ٹرو ہے اور it will follow that the algorithm is true تو میرا خیال ہے آج کے لیکچر کے لیے یہ کافی ہے and we shall prove correctness of correctness of few in over next lectures تو I see good bye to you for now